جناب عبداللہ اپنے والد حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد ہوا کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا اور ابن سرح نے ان کے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات چیت سے منع فرما دیا حتیٰ کہ جب یہ صورتحال مجھ پر بہت طویل اور گراں ہو گئی تو میں نے ابو قطادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اس سے بات کی وہ میرے چچا کا بیٹا تھا میں نے سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا پھر ابن سرح نے ان کی توبہ نازل ہونے کی خبر بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو